غازیوں سے ملاقات فروری کے مہینے کی اس ٹھنڈی اور تاریخ رات میں ہم تین افراد اپنا سفر شروع کر چکے تھے کمانڈر سجاد شہید رحمہ اللہ گاڑی چلا رہے تھے پچھلی سیٹ پر بھائی رئیس شہید تشریف فرما تھے جبکہ بندہ فرنٹ سیٹ پر اپنے فرن اور گرم چادر میں ملفوف بیٹھا ہوا تھا راستے میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی گاڑی کا انجن بند ہوتے ہی ایسا اندھیرا ہوا کہ ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا سجاد خان اور بھائی رئیس گاڑی سے باہر نکلے انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر راستے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ انڈین آرمی کے ایک کیمپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور اگر گاڑی خراب نہ ہوتی تو ہم اس کیمپ کے دروازے یا احاطے تک پہنچ جاتے گویا کہ گاڑی کا خراب ہونا اللہ تعالی کی طرف سے ایک نصرت تھی وہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاڑی کی طرف واپس آئے دھکا دے کر گاڑی کا رخ موڑا گیا اور اسے چند قدم دور لے جا کر دھکے کے ذریعے سٹارٹ کیا گیا اب ہمارا سفر ایک قدرے چھوٹی سڑک پر جاری تھا سڑک کے دونوں اطراف درخت پودے اور جنگلات تھے کہیں کہیں کسی مکان کے آثار بھی نظر آ جاتے تھے راستے کی ویرانی اور تاریکی کا اثر گاڑی کے اندر بھی محسوس ہو رہا تھا چنانچہ تمام شرکائے سفر خاموش تھے اور گاڑی کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم سڑک سے ہٹ کر ایک مکان کی طرف مڑ گئے لکڑی کا بنا ہوا یہ دو منزلہ سیدھا سادہ سا مکان اپنے اندر زندگی کے آثار دیے ہوئے تھا مکان کے اندر ہلکی روشنی تھی ایک نوجوان شخص نے اندر سے نکل کر ہمارا استقبال کیا ہم اس کی رہنمائی میں سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچے ہمارے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اس گھر میں مسلح مجاہدین کی آمد شروع ہو گئی خوبصورت چہرے لمبے لمبے بال کندھوں پر کلاشن کوفیں سینوں پر گرنیڈوں اور میگزینوں سے سجے پوچھ کیمو فلاج رنگ کے کپڑے آنکھوں میں ایمانی غیرت اور زندگی کی چمک چہروں پر بے فکری اور پیشانیوں پر بے تابی اللہ کے سپاہی کمرے میں داخل ہو کر نہایت محبت کے ساتھ مل رہے تھے ان کی تعداد غالباً چودہ تھی اور برادر محترم ابو غازی رحمہ اللہ ان کی کمان کر رہے تھے ابو غازی رحمہ اللہ ان دنوں مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں واقع مجاہدین کے ایک پہاڑی کیمپ کے ذمہ دار تھے بعد میں وہ مجاہدین کے مرکزی کمانڈر بنے اور سری نگر میں ٹاسک فورس کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے ہم نے جیل میں اپنے جن قریبی ساتھیوں کے شہید ہونے کی خبر سنی ان میں ابو غازی رحمہ اللہ سر فہرست تھے ابو غازی رحمہ اللہ کے ساتھ جہاد افغانستان کے زمانے سے رفاقت تھی اور وہ ایک عرصہ تک مجاہدین کے استاد بھی رہے تھے ابو غازی نے تمام مجاہدین کا تعارف کرایا اور معلومات میں اضافے کے لیے بتایا کہ ہمارا کیمپ یہاں سے ڈیڑھ گھنٹے کی پیدل مسافت پر ایک پہاڑی جنگل میں قائم ہے اس کیمپ میں مجاہدین کی تعداد ساٹھ کے قریب ہے عسکری محل وقوع کے اعتبار سے یہ کیمپ کافی محفوظ جگہ پر واقع ہے چنانچہ انڈین آرمی ہم پر کہیں سے چھپ کر حملہ نہیں کر سکتی وہ جب بھی حملے کے لیے آئیں گے بہت دور سے ہی وہ ہمارے پہرے داروں کی نظروں میں آ جائیں گے انہوں نے بتایا کہ آج ہی مجاہدین کا ایک پندرہ رکنی دستہ استاد احمد علی صاحب کی قیادت میں انڈین آرمی کے بعض کیمپوں کا جائزہ لینے کے لیے اترا ہے یہ دستہ ایک دو روز تک جائزہ مکمل کر کے حملے کی ترتیب بنائے گا اور پھر باقی مجاہدین اس ترتیب کے مطابق حملہ کریں گے استاد احمد علی کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا صوبہ سرحد کے علاقے کرک کے رہنے والا یہ مضبوط باصلاحیت اور متقی نوجوان ہمارے ٹریننگ سینٹر کا مایا ناز استاد تھا اور اب ایک عرصے سے کشمیر میں مجاہدین کے سرفروش دستوں کا کمانڈر تھا ہم نے جیل ہی میں استاد احمد علی کی شہادت کی خبر بھی سنی کمانڈر ابو غازی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہم چودہ ساتھی آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے کیمپ سے اترے ہیں اور ہم نے راتوں رات واپس بھی پہنچنا ہے اور ہمارے کچھ ساتھی کیمپ میں موجود ہیں وہ بھی ملاقات کی خواہش رکھتے تھے لیکن ترتیب کے مطابق انہیں کیمپ میں رکنا پڑا کمانڈر ابو غازی شہید رحمہ اللہ نے اپنے ساتھ آنے والے جن مجاہدین کا تعارف کرایا وہ سب میرے لیے اجنبی تھے البتہ ان میں سے اکثر مجھے جانتے تھے یہ سارے مجاہدین مجھے گھیر کر بیٹھ گئے وہ کچھ باتیں سننا چاہتے تھے اور خود میں بھی اسلام کے ان زیالوں سے باتیں کرنا سعادت سمجھ رہا تھا میں دھیمی آواز میں کافی دیر تک بیان کرتا رہا اور وہ نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ سنتے رہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس بیان میں شہید کے خون اور کافر کے خون کے درمیان فرق بیان کیا اور یہ بات بھی عرض کی کہ زمین کو ان دونوں کے خون کی ضرورت پڑتی ہے اسلام دشمن کافر کا خون کھاد کا کام کرتا ہے جبکہ شہید کا خون بیج کا کام دیتا ہے اور پھر زمین پر اسلام کی فصل لہلانے لگتی ہے جس کا فائدہ سب لوگ اٹھاتے ہیں بیان کے بعد میں نے کمانڈر ابو غازی شہید رحمہ اللہ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کیا اور انہیں کہا کہ یہ آپ سب ساتھیوں کے لیے ہے انہوں نے نوٹوں کی گڈی لے کر ایک ساتھی کے حوالے کر دی اس دوران اوپر کیمپ میں موجود ساتھیوں نے وائرلیس کا ذریعہ رابطہ کیا اور گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی میں نے چند منٹ تک ان کے ساتھ وائرلیس پر گفتگو کی اور میرے بعد کمانڈر سجاد خان نے انہیں کچھ ہدایات دیں اور اس دوران ہماری مجلس کا رخ تھوڑی دیر کے لیے شگفتگی اور مزاح کی طرف مڑ گیا اور دشمن کے گھیرے میں بیٹھے ہوئے یہ چند مجاہدین ہر طرح کے خوف اور خدشات سے آری ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو ہنساتے رہے محفل کا یہ رنگ تھوڑی دیر قائم رہا اور اس کے بعد پھر سنجیدگی چھا گئی کمانڈر سجاد خان نے ان ساتھیوں میں سے نئے آنے والوں کو بعض اصول و ضوابط سمجھائے اور انہیں نظم و ضبط اور صبر کے ساتھ وقت گزارنے کی تلقین کی اس دوران بعض مجاہدین نے ان سے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ انڈین آرمی کے خلاف جلد ایکشن کیوں نہیں کیے جاتے سجاد خان رحمہ اللہ نے ان کے اس شکوے کا معقول جواب دیا اور انہیں سمجھایا کہ ہر دن آرمی پر حملہ کرنا مفید نہیں نقصان دہ ہے ہماری یہ تاریخی مجلس اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب ہمارے میزبان نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی اسلام آباد سے لائی گئی دو مرغیوں میں سے ایک پک کر تیار ہو چکی تھی